سے خوش رہیں رضا بالقضا یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی بہت غیر معمولی نعمت ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیتا کہ بس دل اللہ سے ایسا خوش ہو ایسا مطمئن ہو کہ جو اللہ نے دے دیا ہم اس سے راضی ہیں جس حال میں اللہ نے رکھا صرف اتنا نہیں کہ وہ حال اس حال پر ہم کو شکایت نہیں اس حال پر ہم خوش جب بھی یہ خیال آ جائے کہ اس حال میں مجھ کو میرے اللہ نے رکھا ہے تو بس دل میں خوشی ہو یہ تو میرے اللہ کا بھیجا ہوا حال ہے جیسے کسی نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے جو بھی ہمارا حال ہے وہ کس کا بھیجا ہے اللہ کا ہوا ہے تو جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ کے نکلے ہوئے ہر حال کو دل پسند کرنے لگتا ہے بظاہر یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں کہ دل اللہ سے راضی بھی ہو خوش بھی ہو اور پھر بندہ دعا بھی مانگے عام طور سے ذہن میں یہ بات آتی ہے دعا تو اسی وقت مانگتا ہے آدمی جب اس کا دل اپنے حال سے خوش نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا تو اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ اس حال کو بدل دیجیے اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اپنی مجلس میں بیان فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جس حال میں بھی رکھیں وہ حال اللہ کی نعمت ہوتا ہے اللہ دولت دے تو دولت بھی نعمت ہے اللہ فقر و فاقے میں رکھیں تو وہ فقر و فاقہ بھی نعمت ہے دیکھیں جو آدمی تجارت کرتا ہے اس کا مقصد تو نفع کمانا ہوتا ہے سیزن آتا ہے تو وہ اپنی دکان کو مال سے بھر لیتا ہے اور بھری ہوئی دکان دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہے میرے پاس مال کی کمی نہیں اور پھر ماشاء اللہ بہت اچھا سیزن گزرتا ہے پوری دکان خالی ہو جاتی ہے تو خالی دکان کو بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے بڑی دکان کو دیکھ کر بھی اس کا دل خوش ہوا تھا اب خالی دکان کو بھی دیکھ کر کیوں لیے کہ اس کا مقصد تو نفع کمانا ہے نا نفع حاصل ہوا اگر بھری ہی رہتی خالی نہ ہوتی تو نفع کیسے ملتا اور اگر پہلے بھرتی نہیں تو نفع کیسے ملتا بکتا کیسے اب ایک عام آدمی سوچے کہ بے وقوبات آدمی ہے دکان بڑی تھی تو خوش تھا خالی تھی تو خوش تھا کسی ایک حال میں تو خوش ہونا چاہیے ایک حال میں غمگین ہونا چاہیے اس کا مقصد تو نفع کمانا ہے مومن کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور کون سی نعمت ہوگی جو جنت میں نہ ہو جنت تو اللہ کے مہمان کھانے کا نام ہے اور ہر انسان اپنے مہمانوں کے لیے اچھا سے اچھا انتظام کرتا ہے لیکن روز مرہ آدمی کے گھر میں جو کھانے پکتے ہیں کوئی مہمان آئے تو آدمی اس سے اچھا کھانا پکاتا ہے عام طور سے گھر والے جیسے کپڑے پہنتے ہیں کوئی خاص مہمان آئے تو اس سے اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں گھر کی صفائی کی جاتی ہے ڈیکوریشن کیا جاتا ہے اسے مزینت کا انتظام کیا جاتا ہے ہر شخص اپنے مہمان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے اور جنت تو اللہ کا مہمان خانہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اپنے مہمانوں کے لیے میزبان اپنا مہمان خانہ سجائیں گے جنتیوں کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا نزول من غفور الرحیم یہ میزبانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے تو کس نعمت کی کمی ہو اچھا ہم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے لیے تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا مالدار ہو تو اس کی بھی کیا ہے اس کے کتنی دولت ہوگی اس کے پاس کتنا مال ہوگا اس کے پاس اب تک تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا زمین پر جو پوری زمین کا مالک ہو اور اگر کوئی فرض کر لیں پوری زمین کا بھی مالک ہو جائے تو اس زمین کی حیثیت کیا ہے صرف سورج ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے سورج کے تیرہ لاکھ ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑا زمین کے برابر ہوگا اور سورج کی بھی کائنات میں کوئی حیثیت نہیں ہے کونے میں پڑا ہوا ہے سورج اپنے پورے خاندان کے ساتھ پورے نظام شمسی کے ساتھ ہماری کہکشاں کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے اور ہماری اپنی کہکشا کی بھی کوئی حیثیت نہیں وہ کہکشاں جس میں کروڑوں سیارے ہیں جس میں فلکیات کے ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایسے ساٹھ ہزار سورج ہیں اس کہکشا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات میں ایسی کتنی کہکشائیں ہیں کوئی بڑا سے بڑا مالدار ہو تو اس کی دولت ہوگی کتنی بڑا جائیداد کا مالک ہو لینڈ لارڈ ہو تو اس کی جائیداد کتنی ہوگی ایک شہر کے برابر ہوگی دو شہروں کے برابر ہوگی بس اللہ کے خزانوں کی کوئی حد ہے اللہ تو چاہے ایسے کروڑوں اربوں خربوں خزانے آنے واحد میں اور پیدا کر دے اللہ اپنی عظمتوں کے مطابق اپنی شان کے مطابق جنت کو سجائیں گے اور جنتی کو نعمتیں عطا فرمائیں گے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی دنیا میں تو حال یہ ہے کہ اچھی سے اچھی گاڑی خرید کر کے لائیے پانچ دس سال کے بعد وہ بہت پرانی ہو جاتی ہے پندرہ سال کے بعد تو گورنمنٹ بھی اس کا رجسٹریشن ختم کر دیتی ہے دنیا کے بعد ملکوں کو ہم نے دیکھا جب پندرہ سال کے بعد گاڑی کا رجسٹریشن ہی نہیں ہوتا جاؤ گاڑیوں کا قبرستان ہے وہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی خریدنے والا نہیں رجسٹریشن ہی نہیں ہوتا اچھی سے اچھی گاڑی پرانی ہو گئی بیکار ہو گئی اچھا سے اچھا مکان پرانا ہو گیا پھر توڑو پھر بناؤ اور بڑے چاو سے بڑی چاہت سے انسان گھر بناتا ہے دوبارہ جب بنانے کا نمبر آتا ہے اس وقت یہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہ جاتا بڑا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یا پھر چار کندھوں پر سوار ہو کر کے قبرستان چلا جاتا ہے تو یہاں تو نہ نعمتیں باقی رہنے والی نہ وہ لوگ باقی رہنے والے جن کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن جنت کا معاملہ تو بالکل الگ ہے وہاں جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے جنت بھی ہمیشہ رہے گی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی سوکھی روٹی بھی اگر روز ملے تو وہ اس بریانی سے اچھی ہے جو ایک بار ملے پھر کبھی نہ ملے وہاں تو سب سے اچھی نعمتیں ہوں گی اور روز ملیں گی ہمیشہ ملیں گی جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بس دیکھتے گے پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے میرے بندو اور کچھ چاہیے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اب کیا بچا اور کیا چاہیے کوئی کمی ہے کچھ کمی ہو تو بتلا دو ہم بھی تو اپنے مہمان سے کہتے ہیں نا کوئی ضرورت ہو تو بتلا دیجیے گا کوئی کمی محسوس ہو تو بتلا دیجیے گا اللہ تک پوچھے گی اپنے بندوں سے کوئی کمی ہو تو بتلا دو کچھ ضرورت ہو تو بتلا دو بندے کہیں کہ اللہ کیا کمی یہ سب کچھ ہے ہم سوچ نہیں سکتے تھے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے ایسی ایسی نعمتیں اتنی زیادہ نعمتیں آپ نے آتا فرمائی اللہ فرمائیں گے اچھا سنو ابھی اصل نعمت تو باقی تھی سنو جنتی وہ توجہ ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے میں تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو سن کر جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی اتنی خوشی ہوگی کہ ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر کے مل کر پا کر کے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات سے خوشی ہوگی اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے کبھی ناراض نہیں ہوگی اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہم سے اللہ راضی ہو گے اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم سے اللہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے ایک روایت ہے بنی اسرائیل سے متعلق کہتے ہیں بنی اسرائیل کے بعد علماء نے بعض نیک لوگوں نے بعض عبادت گزاروں نے سیدنا موسا علیہ السلام السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بات چیت کرنے جاتے رہتے ہیں کوئی دور پر تقسیم لے جاتے ہیں آپ کی تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے آپ اللہ سے معلوم کیجیے ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لیں وہ ہم مجھ سے راضی ہے یا نہیں کبھی غم آئے گا کبھی تکلیف آئے گی کبھی بیماری آئے گی کبھی پریشانی آئے گی کبھی مقدمات ہوں گے کبھی جھگڑے ہو جائیں گے کبھی کچھ اور ناگواری کی باتیں ہوں گی کبھی بیماری آئے گی ان حالات میں ان کے دل میں میری شکایت آتی ہے یا وہ مجھ سے خوش رہتے ہیں اگر وہ ہر قسم کے حالات میں مجھ سے خوش رہتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں بھی ان سے خوش ہوں اور اگر وہ میری شکایت کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ میں ان سے خوش نہیں ہوں تو ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائے ہمارا دل ہر وقت ہمارا دل اللہ سے خوش رہے ہر ممکن ہم اللہ کی بندگی کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کا کہنا مانیں اور پھر حالات ہماری مرضی کے موافق ہوں یا وہ غالب ہوں ہم اللہ سے خوش رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آرزو کرتے تھے اس کی دعا مانگتے تھے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے اللہ انی اسلو کا ایمانا یباشر شروع کر وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِي اللہ ایسا ایمان دے دیجیے جو میرے دل کے اندر اتر جائے ایسا ایمان جو صرف میری زبان کا بول نہ ہو ایسا ایمان دے دیجیے جو میرے دل کے اندر اتر جائے اور اللہ ایسا سچا یقین دے دیجیے ایسا یقین دے دیجیے کہ جس کے نتیجے میں مجھے ہر وقت اس کا اطمینان رہے کہ جو بھی حالات ہیں وہ آپ کی طرف سے آئیں گے یقینا صادقا اعلم لا ما انصاد یوسیبونی اے ایک ایسا سچا یقین دے دیجئے جس کے نتیجے میں میرا دل ہر وقت اس سے مطمئن رہے کہ جو بھی حالات مجھ پر آتے ہیں وہ آپ کے بھیجے ہوئے آتے ہیں اور پھر اے اللہ مجھے دل میں اپنی اتنی محبت دے دیجیے کہ آپ کے بھیجے ہوئے ہر حال سے میرا دل خوش ہو میرا دل مطمئن ہو بما قسم کری آپ میرے لیے جو فیصلہ کر دیں بس میرا دل اس سے راضی ہو میرا دل اس سے مطمئن ہو یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ ہم ایک کی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے اور جب تک یہ منزل حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں مسلسل محنت کرتے رہنا ہے اور جب یہ منزل حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو پھر اس کی حفاظت کرنی ہے تو ایک طرف تو رضا ہاں تو بات یہ چل رہی تھی میں ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کو کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر وکی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جو بھی حال ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اس میں نفع ہوتا ہے صحت کی اللہ کی ایک نعمت ہے اس لیے کہ صحت ملے گی تو انسان اللہ کی خوب عبادت کر سکے گا دین کی خوب محنت کر سکے گا خوب اللہ کو یاد کر سکے گا اس لیے صحت نعمت نہیں صحت اس لیے نعمت نہیں ہے جس اچھی صحت ہوگی جو ڈابوں پر جائیں گے اچھا اچھا کھائیں گے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کریں گے یہاں بیٹھیں گے وہاں بیٹھیں گے یہ سب کیا تو صحت مصیبت ہوگی صحت اس لیے نعمت ہے کہ صحت ملے گی تو اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کو یاد کریں گے وہی مقصد اللہ کو راضی کرتا اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اس اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرتا ہے تو اس بیماری اور صبر نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو دھونا شروع کر دیتے ہیں دھلتے رہتے ہیں دھلتے رہتے ہیں دھلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا کتنا بڑا نمبر ہے معلوم ہو جائے تو ہم لوگ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر بیماریوں کا استعمال کیا گیا جیسے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس طرح اپنی بیماریوں کا استقبال کیا کرے اتنا بڑا تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس پر باقاعدہ گفتگو فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ کسی ہمارے جیسے آدمی کی اپنی طرف سے کہی ہوئی بات نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جاتے یہ مصنون جملہ ہے تو آپ وہاں جا کر فرماتے نہ بس طہور ان شاء اللہ بالکل کوئی پریشانی نہیں نو ٹینشن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بے فکر رہو انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کو تھوڑا نہیں تو آپ تو خوشخبری سناتے تھے آپ خوش ہونا سکھاتے تھے کہ غمگین مت ہو اس بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھو یہ تو مطلب ہوا نا اس کا کوئی پریشانی کی بات نہیں تم پریشان ٹھیک ہے علاج کراؤ مسئلہ یہ ہے کہ جب بیماری اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر علاج کیوں کرے پھر اللہ سے کیوں مانگے کہ اللہ بیماری ختم کر دیجیے صحت دے دیجیے سوال تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر بکی رحمت اللہ علیہ یہی مطلب بیان کر رہے تھے کہ بیماری اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے مجلس ختم ہوئی ایک بیمار آ گیا اور اس نے آ کر کے کہا حضرت اتنے دنوں سے بیمار ہوں دوا کر رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دعا کر دیجیے اللہ مجھے اچھا کر دے اب جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے اب دیکھیں حضرت کیا کرتے ہیں اتنی دیر سے تو حضرت یہی بیان کر رہے تھے کہ بیماری اللہ کی نعمت ہے تو کہیں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اپنی نعمت واپس لے لی نعمت کو تو باقی رکھنے کی دعا کی جاتی ہے اب دیکھنے لگے دیکھیں یہ کیا دعا کرتی ہے ہم لوگ ہاتھ اٹھائے دعا کرنے کے لیے اور بعد میں کیا دعا اللہ صحت بھی آپ کی نعمت ہے بیماری بھی آپ کی نعمت ہے یہ بندہ بہت کمزور ہے یہ بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر پا رہا اس کی طاقت سے باہر ہے آپ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے کیا شاندار دعا ہے تو ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا مزاج بنایا رضا بالقضاء کا ہر حال میں اللہ سے خوش رہو ہر حال میں اللہ سے راضی رہو یہ صبر سے اوپر کا مقام صبر تو یہ ہے نا کہ ہم آپ تک کوئی حال آئے تو ہم شکایت نہ کریں یہ صبر سے عمر کا مقام ہے رضا کا مقام صرف اتنا نہیں کہ ہم شکایت نہ کریں اسے مجھے ہو اس کو سمجھیں خوشی کو مثال کے ذریعے جو لوگ چٹپٹے کھانے کے عادی ہوتے ہیں خوب مرچ مسالہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یو پی والے جنوبی ہندوستان والے دہلی والے ایک مرتبہ مجھے یاد آیا کچھ عرب علماء میرے ساتھ تھے تو ہم دہلی میں جامع مسجد کے علاقے میں گئے ایک ہوٹل میں جا کر کے میں نے بات کیا کہ دیکھیں یہ عرب لوگ ہیں کھانے نہیں کھاتے سننے کرتے ہم تو یہاں کھانا رکھتے نہیں ہمارے یہاں تو اکثر عرب لوگ آتے رہتے ہیں نا ہم انہیں کے مزاج کے موافق پکاتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم نے آڈر کر دیا اب جب سالن آیا تو وہ عرب بیچارے کیا کھاتے میرے لیے آسان نہیں تھا کھانا اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے یہاں تو دے سکتی وہ لوگ اتنا تیز کھانے کے عادی اتنا مرچ کھانے کے عادی اب جو لوگ بس تیز تیز کھاتے ہیں گرم گرم کھانا اور تیز مرچ اور تیز مسالہ اور اس کو بیٹھ کر آدمی کھا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے کھا رہا ہوتا ہے سو سو کی آواز نکل رہی ہوتی ہے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں بساؤ کا ناک سے بھی پانی بہ رہا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں رومال لے کر ناک صاف کر رہا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں ٹشو لے کر آگے صاف کر رہا ہوتا ہے اور چمچ بھر بھر کر منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے کوئی آدمی دور سے کھڑے ہو کے دیکھے تو جو سمجھے اس کو کوئی سزا نہیں گئی کوئی سزا دی گئی ہے کہ اس کھانے کو کھائے لیکن وہ جا کر بڑی ہمدردی سے سامنے سے پلیٹ کھینچے تو وہ پلیٹ کے بجائے اس کا گریبان پکڑ لے گا اتنا مزیدار کھانا اتنا لذیذ کھانا اسے لے کر جائے گا روتا رہتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے کھاتا رہتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے رضا بالقضا اسی کا نام ہے کہ بیمار ہے تکلیف ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور دل اللہ سے خوش ہے راضی ہے جیسے اس چٹپٹے کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اسے اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے میرے اللہ نے یہ حال بھیجا ہے یہ انبیاء کرام کا مقام ہوتا ہے عام لوگ تو بس اس کی ہم لوگ تو باتیں کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا کچھ مل جائے اس کا کچھ حصہ تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ مقام انبیاء کرام علیہ سلامت و کا ہوتا ہے طائف کا میدان ہے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے خون بہ رہا ہے چپلیں چپک گئی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر جب رات ہو گئی اندھیرا ہو گیا وہ پتھر برسانے والے اوباس قسم کے لڑکے وہ چلے گئے واپس آپ بھی شہر سے کافی باہر آ گئے وہ بھی مارتے مارتے تھک گئے اس لیے چلے گئے اب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے اور دعا مانگتے مانگتے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ مجھے صرف اس کا اطمینان دلا دیجیے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں مجھے ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ مجھ سے کسی بات میں ناراض تو نہیں گئے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ اگر مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام وسلام کا مقام ہوتا ہے اللہ ان کی غلامی کے سطح میں اللہ ان کی جوتیوں کے سطح میں ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرما پروا دے کہ اللہ کے بیٹیوں کے ہر حال سے ہمارا دل خوش رہا کرے مطمئن رہا کرے اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ پھر جب ہر حال سے دل مطمئن رہے تو دعا کیوں مانگی تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ارشاد فرمایا دعا اس لیے مانگو تاکہ تمہاری بندگی کا اظہار ہو جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ دعا نہیں مانگتا جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ دعا نہیں مانگتا جو اپنے کو مستغنی سمجھتا ہے وہ دعا نہیں مانتا اور جو اپنے کو محتاج سمجھتا ہے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کے ساتھ تم دعا مانگو دعا کیوں مانگو اس لیے کہ تم ہر وقت اللہ کے محتاج ہو اپنی محتاجگی کو ظاہر کرو اپنی بندگی کو ظاہر کرو تو یہ دعا اصل میں اظہار آفسیت کے لیے اظہار بندگی کے لیے اور جب واقعی بندگی ہوتی ہے تبھی دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہے ہم لوگوں کی دعا کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کی دعا تو ایسی ہوتی ہے نوز اللہ نوز اللہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو ڈونگی دے رہے ہیں ہاں کہ بس اللہ آج دوپہر تک امریکہ کو ختم کر دیجیے گا اور شام ہونے تک اسرائیل کو ختم کر دیجیے گا اور فلاں ہمارا دشمن ہے سا اس کو بھی دیکھ لیجیے گا اور فلاں یہ کام ہے وہ بھی کر دیجیے گا وہ بچی کی شادی بھی ہو رہی بہت دنوں سے وہ بھی کر اس کا انتظام کر دیجیے گا یوں کر دیجیے گا یوں کر دیجیے گا ایسا لگتا ہے نوز بلّہ ہم بھی لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا تو بندگی کا تقاضا ہے اور بندگی یہ ہے کہ نہایت آجزی کے ساتھ نہایت آجزی کے ساتھ جیسے ایک فقیر محتاج فاقے کرتے کرتے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے بیماریوں نے جس کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے پیر میں چپل نہیں ہے بدن پر اچھے کپڑے نہیں ہیں سفر کرنے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں ہیں وہ پیدل چل کر رگڑ رگڑ کر کسی بڑے دولت مند کے دروازے پر جاتا ہے اور اس امید کے ساتھ جاتا ہے اگر اس کو ترس آ گیا اگر اس کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے مجھے کچھ دے دیا تو میرا حال بدل جائے گا وہ کس طرح جا کر مانگتا ہے ایسا بل بجائے اور جب وہ مالدار اپنے گھر سے باہر نکلے السلام علیکم میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں فلاں تاریخ کو میری بیٹی کی شادی ہے اتنے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے گا اور وہ فلاں کام ہے اس کے لیے یہ کر دیجیے گا کیوں ہے وہ تو بس کوئی دیکھے فقیروں کو کیسے بنتے اللہ مخلوق کا کے آگے فقیر بننے سے ہماری حفاظت فرمائے اپنے درد کا فقیر ہم کو بنائے سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اشار فرمایا تھا لما انزلت من خیر فقیر پروردگار عالم آپ میرے لیے جو خیر اتاریں گے میں اس کا فقیر ہوں میں اس کا محتاج ہوں ہم سب اللہ کے فقیر ہیں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اے ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید انسانوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو تم سب اللہ کے محتاج ہو دولت مند تو صرف اللہ ہے قابل تعریف تو صرف اللہ ہے تو دعا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈیوٹی لگے اور دعا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف ہم دعا کے الفاظ رتو ٹوتے کی طرح دوہرا لیں ہم دعا مانگتے کہیں ہم تو دعا پڑھتے ہیں سلام پھیری ہاتھ ربنا دینا بھی دنیا دنوں ربنا ربنا اغفر لنا بنا ربنا ربنا ربنا ربنا دو تین چار ایسے ہم نے پڑھ لی کچھ حدیث کی دعائیں پڑھ لی اور ہاتھ پھیرا اور چل دیے یہ تو دعا پڑھنا ہے یہ دعا مانگنا چاہیے دعا مانگنا یہ ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ کہ مجھ سے بڑا محتاج شاید ہی کوئی ہو اور اللہ سے بڑا قریب تو کوئی ہے ہی نہیں میں سب سے بڑے کے در پر کھڑا ہوں اور سب سے بڑا محتاج ہوں بس اللہ کو ترس آ جائے تو میرا کام بنے گا نہیں ترس آ جائے تو میرا کام نہیں بنے گا میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا دیا ہوا ہے میری صحت بھی اسی کی دی ہوئی ہے میری دولت بھی اسی کی دی ہوئی ہے میرا گھر بھی اسی کا دیا ہوا ہے میری اولاد بھی اسی کی دی ہوئی ہے میرے پاس جو بینک بیلنس ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے ابھی چاہے وہ واپس لے لے میرا کچھ نہیں ہے میں تو محتاج ہوں میں تو ہر وقت اس کی رحمتوں کا محتاج ہوں میں تو ہر وقت اس کے کرم کا محتاج ہوں اپنی آج اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بیان فرمائی کہ دعا بندگی کا اظہار ہے جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ میری بندگی سے انکار کرتے ہیں وکال کو مدعونی استجب استجیب لکم تمہارے رب نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا سید عبادتی سید خلون جہنم داخرین جو لوگ اپنے کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ میری عبادت نہیں کرنا چاہتے میری بندگی نہیں کرنا چاہتے وہ القریب دلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے یہ کیا بات ہوئی پہلے اللہ کہہ رہے ہیں مانگو میں دوں گا اور پھر کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میری عبادت نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں جو دعا نہیں چاہے نماز پڑھتے چاہے سب کا خیرات کرتے ہو جو گڑگڑا کر آجمی کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں مانگتے وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے وہ اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں اپنی آزمی کا اظہار تو دعا میں ہوتا ہے تو دعا بندگی کا تقاضا ہے اور انسان کو جو سب سے بڑا مقام مل سکتا ہے وہ عقیدت کا مقام ہے ابدیت کا مقام اس سے مجھے کوئی مقام نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کے لیے ابدیت سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا اعزاز دیا ہے ایک ایسا ایوارڈ دیا گویا آج کی زبان میں جو کائنات میں اللہ کی طرف سے صرف اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا وہ ہے معراج معراج کا اعزاز معراج کے عنوان سے عظمتوں کا ایک تاج پہنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس کسی کو نہیں ملا نہ کسی فرشتے کو ملا نہ کسی پیغمبر کو ملا معراج کے دوست تھے کو قرآن کی زبان میں اس سوال کہا گیا ہے اور ایک دوسرا حصہ ہے جس کو جس کو حدیث کی زبان میں معراج کہا گیا اسی لیے بہت سے سیرت نگاروں نے اس کو السوا معراج کے عنوان سے نقل کیا اسوا اور معراج ہم اردو زبان میں عام طور سے جب لفظ معراج استعمال کرتے ہیں تو وہ اسرا اور معراج دونوں کے لیے ہوتا ہے دو حصوں میں ہے یہ سفر جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم فلائٹیں چینج کرتے ہیں ایک فلائٹ سے ایک جگہ جاتے ہیں پھر وہاں اسٹاپ کرتے ہیں پھر چینج کرتے ہیں دوسری فلائٹ لیتے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سفر ڈومسٹک فلائٹ سے ہوتا ہے کچھ سفر انٹرنیشنل فلائٹ سے ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو بھی دو حصوں میں کرایا صرف تو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے ورنہ کہاں وہ سفر کہاں ہمارے سفر کوئی کوئی مقابلے ہی نہیں تو مکہ مکرمہ سے مسجد اقسا تک کا جو سفر ہوا یہ براق پر ہوا براق ایک سواری ہے کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس کی تفصیل عرض کی جائے گی ابھی تو اصل جو بات کہنی ہے وہ اس سے آگے کی تو براق پر یہ سفر ہوا مکہ کہ سے مزید افسر اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد افسا سے آسمانوں کا جو سفر ہوا اس کے لیے میری خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیڑھی لگائی گئی اور اس سیڑھی سے میں آسمانوں میں گیا اور عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں یہ جو پہلا اتنا ہے سفر کا اس کو قرآن نے اس بات کہا سبحان اللہ اصلا بعبده لیلا من المسجد العرام الى المسجد الاقصى سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے پہلے مرحلے کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں جس کی ابھی تلاوت کی گئی اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیڑھی لگا کر کے اور پھر وہاں آپ نے جو کچھ دیکھا جو مناظر جو مناظر دیکھے اور جن احوال سے آپ گزرے جن کیفیات کا آپ کو تجربہ ہوا ان کا اللہ تعالیٰ نے صورت النجم میں تذکرہ کیا ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس لفظ سے کیا یہ ہے اصل میں آج عرض کرنے کی بات جب اس طرح کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا سبحان الذي اسوا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیوں نہیں فرمایا جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا اپنے نبی کو سفر کرایا اپنے محبوب کو سفر کرایا اس لیے کہ مقام اقلیت ان سب سے بن ہیں اب سے کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ اعزاز معراج والا اور کسی کو نہیں حاصل ہوا باقی جو بھی جس کو جس کو بھی اکزیت کا مقام ملا وہ سب نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اخذیت سے نیچے سب سے بلند اقدیت کا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو سفر کے پہلے مرحلے کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی آپ کی اقدیت کا ذکر کیا گیا سبحان الاقصى اور سورت جب اللہ تعالیٰ نے وہاں کا تذکرہ کیا جب اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا اور وہاں آپ کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ خصوصی نوازشوں سے نوازا اور وہاں کچھ خاص مناظر اللہ تعالیٰ نے دکھائے تو اس کا تذکرہ کیا ارشاد فرمایا فرمایا اوٹا ہی ما اوٹا ما کدل الفؤاد ما را اللہ کو اپنے بندے کے دل میں جو کچھ ڈالنا تھا وہ ڈال دیا تو پہلے مرحلے میں بھی عبد کا تذکرہ آخری مرحلے میں بھی عبد کا تذکرہ یہ بتانے کے لیے یہ ہے مقام عبدیت دعا عبدیت کا تقاضا ہے اس مقام سے جتنی مناسبت حاصل ہوتی جاتی ہے اتنا دعا کا ذوق بڑھتا جاتا ہے آسان ہے رونا مانگنا آسان ہے دو منٹ میں دل لگتا دعا مانگنے میں دو منٹ اگر اللہ تعالیٰ سے مناسبت نہیں ہے اگر آپ دیت کا کچھ حصہ حاصل نہیں ہوا دو منٹ نہیں دل لگتا مانگنے میں اور کتنی کوشش کر ڈالے کوئی یہ کام نہیں نکلتا اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو تڑپ تڑپ کر مانگتے ہیں روتے ہیں بلکتے ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق سے اپنے اندر آپ پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جتنی آپ سیت آتی جائے گی اتنا دعا کا ذوق حاصل ہوتا جائے گا یہ دعا اس لیے تھوڑی مانگی جاتی ہے کہ ہم مانگیں اور اللہ ہمیں دے دیں دے دے دے دے تو اللہ کے نوازی سے نہ دے تو بھی اللہ کی مہربانی ہے دعا بھی اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ ہماری اقلیت کا اظہار ہو ہماری محتاجگی کا اظہار ہو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اللہ کو پسند ہے کہ ہم مانگے ہم مانگتے ہم ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے بندے اور اس بندگی کا اظہار ہوتا ہے اسی لیے جتنا زیادہ اقدیت میں پختگی آتی جاتی ہے اتنا ہی دعا کا ذوق بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی دعا کی لذت بڑھتی جاتی ہے اور جو آپ کامل ہیں ان کی دعاؤں کا تو یہ حال ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں بلک کر روتے تھے جب اللہ سے مانگتے تھے سوچے عام طور سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کون روتا ہے جس سے کوئی بڑا گنا ہو گیا تو توبہ کرنے کے لیے رو رہا ہوگا حضور سے گنا نہیں حضور تو معصوم جو کسی بڑی مصیبت میں ہے اس مصیبت سے نجات چاہتا ہو حضور تو رضا میں قدا کے اعلیٰ مقام پر ہیں حضور کسی حال کو بدلنے کے لیے بے چین نہیں پھر کیوں روتے کیوں سے اس لیے کہ یہ کی کاملہ کا تقاضا ہے اور پھر تو اللہ تعالیٰ مانگنے کا ایسا سلیقہ عطا فرماتے ہیں بخدا کوئی شخص اگر مطالعہ کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اگر کوئی انصاف کرنے والا سمجھدار آدمی غیر مسلم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعاؤں کا مطالعہ کرے تو وہ دعائیں اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گی اس کا دل گواہی دے گا یہ دعا نبی کے علاوہ کوئی فلم آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ایسے ایسے الفاظ ہیں ایسے ایسے مضامین ہیں کہ اگر حضور نے وہ دعا نہ سکھائی ہوتی تو کسی بڑے سے بڑے ولی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا تھا جیسے ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھیں شعرا بسا اوقات ایسے اشعار کہتے ہیں کہ بس آدمی سنے اور سر دھونے لیکن کون شاعر بہت اچھے اشعار کہتے ہیں جن کا دل خوب چلا ہو جو جتنا دل جنا ہوتا ہے نا وہ اتنے اچھے اشعار کہتا ہے یا تو اس پر غم پڑے ہوں یا وہ کسی کی زلفوں کا سیر ہو گیا ہوں ہمارے زمانے کے بہت مشہور شاعر ہیں ان کے اشار سن کر شاید ہی کوئی ہو جو اپنے کو قابو میں رکھ سکے اور روئے نہیں کلیم آج عجیب بچی ہو جائے بڑے نیک آدمی ہیں متقی آدمی ہیں ان کے حالات پڑھے زندگی کے فکر ہوئی ایک مرتبہ کہ اتنے اچھے اتنے باکمال شاعر کیسے بنے تو ان کے حالات پڑھے اللہ ان کے علاقے میں فساد ہوا تھا اور ان کے تمام گھر والوں کو جلا کر لگے سب کو ماں کو بہن کو رشتے داروں کو ایسا غم پڑا بس وہ اپنے اسی غم کا اظہار کرتے ہیں ہمیشہ اپنی ہر غزل میں ہر شعر میں اپنے اسی غم کا اظہار کرتے ہیں تو دیکھیے غم پڑتا ہے تب جا کر شاعری آتی ہے جب دل کسی سے لگ جاتا ہے تب جا کر شاعری آتی ہے اور ایسی آتی ہے کہ ہر شخص متاثر ہوتا ہے ہر سننے والے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں عام آدمی اس کی نقل کرنا چاہے نہیں نقل کر سکتا بالکل اسی طرح جب اللہ سے تعلق جوڑتا ہے تب جا کر دعا مانگنا آتا ہے جب تک اللہ سے دل کا تعلق نہ ہو اس وقت تک دعا مانگنا نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بندہ سنے آدمی سنے اس میں غور کرے ذہن نہیں جا سکتا کسی کا مثلا یہی دعا قروت نازل اللهم اهدنا اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما عافیت وقضا وقنا شر ما قضيت وصف عنا وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من والی انه لا يذل من والی ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت یہ جملے یہ مضامین امام الدین رحمت اللہ علیہ نے سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ایک لمبی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تحجد میں مانگا کرتے تھے وہ پوری سنائی بھی نہیں جا سکتی دیکھیں ایسے ایسے مضامین ہیں ایسے ایسے مضامین ہیں کہاں سے آئیں گے مضامین یہ ابیت کا نتیجہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام ملتا ہے جب دل کا اللہ سے تعلق چھوڑتا ہے تب جا کر دعا مانگنے کا طریقہ تھا اللہ جب تک عبدیت نہیں حاصل ہوتی آدمی گھنٹوں فکر کر سکتا ہے لاکھوں کروڑوں روپئے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے دعا نہیں بن سکتا دعا نہیں بنتا آنسو نہیں بہ سکتے بلک نہیں سکتا رو نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکتے تھے بلکتے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام المومنین حضور تحجد میں کیا مانگا کرتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا حضور تحجد میں جب مانگتے تھے میں تمہیں کیا بتاؤں ہوں ایسا بلک کر حضور روتے تھے کہ حضور کے جملوں کا سن کر سمجھ لینا آسان نہیں ہوتا تھا لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ میں تمہیں روز سنتی تھی روز سنتی تھی ان کو مانگتے تھے تو کوئی جملہ کسی دن سمجھ میں آیا کوئی جملہ کسی دن سمجھ میں آیا تو اس رلائی کے باوجود مجھے وہ جملے یاد ہو گئے اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد اسی طرح اپ مانگا کرتے تھے اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الله اے اللہ اے اللہ مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے غصے سے بچائیے گا آپ مجھ سے ہمیشہ اٹھ رہیے گا مسترا دی رہیے گا اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اوه الله مجھے آپ کی سزا سے بہت ڈر لگتا ہے اللہ آپ کے اندر رکھیے گا سزا مت دیجیے گا اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اور اے اللہ میں تو آپ سے بھاگ کر آپ ہی کی پناہ لے رہا ہوں کیا مضبوط میں آپ سے بات کر آپ ہی کی پتا لے رہا ہوں اللہ میں آپ سے بات کر جاؤں گا بھی کہاں مجھے اور کہاں پناہ مل سکتی ہے مجھے اور کہاں حفاظت مل سکتی ہے مجھے اور کون بچا سکتا ہے اللہ آپ ہی کے غصے سے بھاگ رہا ہوں اور اللہ بچانے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں ہے آپ ہی سے لپٹ رہا ہوں جیسے کوئی ماں اپنے چھوٹے بچے کو مارتی ہے نا تو مجھ سے روتا بھی ہے اور رو کر کے جاتا نہ ہے اسی کے پیروں میں لپٹتا ہے کہیں اور نہیں جاتا مجھے معلوم ہے میری ماں مجھے مار رہی ہے لیکن مجھے دنیا میں بچانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے میری ماں ہی مجھ سے محبت کرنے والی اور جب وہ پیروں میں لپٹ جاتا ہے تو مجھے اس کے کہ ماں کو غصہ ہے ماں کو پیار آ جاتا ہے پھر وہ اسے اٹھاتی ہے اور گلے میں لگاتی ہے تو دعا کے مضامین بھی دل میں اسی وقت آتے ہیں جب آپ دیت حاصل ہوتی ہے ہمیں تو کوئی مضامین تلاش نہیں کرنے ہمیں تو سارے مضامین عطا کر دیے دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ان مضامین کو اللہ سے مانتے وقت کیفیت بھی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ دیگر سے کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے اصل میں دعا اس لیے نہیں ماننی کہ ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں ہمیں کام بنوانے ہیں سمجھے اس بات کو دعا اس لیے نہیں مانگنی ہے کہ ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں ہمیں کام بنوانے ہیں اٹکے کام بھی اللہ ہی بناتے ہیں یہ تو بہت ابتدائی درجہ ہے کہ ہم اس لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ ہمارے کام اٹکے ہیں ہمیں کام بنوانے ہیں رضا بالقضا تو یہ ہے کہ کام بنے یا نہ بنے ہم اللہ سے راضی ہیں دعا ہمیں اس لیے مانگنا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج بندے ہیں ہمیں اپنی محتاجگی کا اظہار کرنا ہے اس کے بعد اللہ ہمارے اٹکے کام بنا دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نہ بنائے تو اسی حال میں اللہ سے پوچھ رہنا ہے بن جائے تب بھی مانگتے رہنا ہے دیکھیں جو اس لیے دعا مانگے گا کہ کام اٹکے ہیں کام بنانا ہے جس دن اس کے کام بن جائیں گے اس کی اس اس کی, کی دعا بند ہو جائے گی جس کا کوئی کام اٹکا نہیں ہوگا وہ نہیں مانگے گا اور جو اپنی ابدیت کے اظہار کے لیے دعا مانگتا ہے اس کا کام اٹکا ہو تو اللہ سے مانگے گا نہ اٹکا ہو تو اللہ سے مانگے گا سب کچھ اس کی مرضی کے موافق ہو جائے تو اللہ سے مانگے گا سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو تو اللہ سے مانگے گا وہ ہر حال میں مانگے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندو مجھ سے مانگو خود نہیں لکھو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور میری بندگی نہیں کرتے جن کے دل میں بڑائی ہے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے یعنی جو دعا نہیں مانگتے وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کا انکار ہے عجیب تعلق ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ ایک آخری بات عرض کر کے آج ادا کی گفتگو ختم کرے گی دیکھیے قرآن پاک کا اپنا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا اچھا ایک طریقہ ہے جب لوگ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے تھے تو حضور سے سوال اسی لیے کرتے تھے نا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں ہم کو اللہ کی طرف سے جواب ملے تو جب لوگ آ کر حضور سے سوال کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کوئی جواب دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ اللہ ان کے سوال کو نقل کرتے ہیں اور پھر حضور سے فرماتے ہیں آپ ان کو یہ جواب دے دیجیے یعنی ان لوگوں نے حضور کو درمیان میں واسطہ بنایا نا اپنا سوال اللہ تک پہنچانے کے لیے تو اللہ بھی حضور کو درمیان میں واسطہ جواب بناتے ہیں اپنا جواب بندوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے آپ کو واسطہ بنایا اپنا سوال بھیجنے کے لیے اب میں آپ کو واسطہ بنا رہا ہوں اپنا جواب بھیجنے کے لیے لوگوں نے آپ سے آ کر پوچھا حضور بتلا یہ چاند کبھی چھوٹا کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے اللہ نے بھی واسطہ بنایا آپ ان سے فرما دیجیے اس سے لوگوں کو تاریخیں معلوم ہوتی ہیں اور حج کا زمانہ پتہ چلتا ہے تو دیکھیں مجھے اس آیت پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے اور آج کسی آیت کے کسی مضمون پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن ہم اس پر غور کریں بندوں نے واسطہ بنایا نا حضور کو پوچھنا تو ان کو اللہ سے لیکن اللہ کے بعد کیسے جائیں پوچھنے کے لیے حضور جب آپ کو واسطہ بنایا حضور یہ سوال ہے ہمارا تو اللہ نے بھی کہا آپ ہی واسطہ بن کر کے یہ میرا جواب ہے آپ ان کو لوگوں نے آ کے آپ سے پوچھا ہم کتنا خرچ کریں اللہ کے راستے میں اللہ آپ فرما دیجیے جو بچے وہ خرچ کریں تو پھر وہی غور کر لیں ہم کہ سوال کرنے والوں نے واسطہ بنایا حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھی واسطہ بنایا حضور کو آپ یہ جواب دے دیں پورے فرن میں آپ غور کیجیے ہر جگہ آپ کو یہی انداز ملے گا لیکن جب سوال کرنے والوں نے آ کے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے یا قریب تو جب اس کا جواب دیا اللہ نے کوئی واسطہ نہیں بنایا وہ ادا کا عبادی عنی جب کوئی آ کر آپ سے میرے بارے میں پوچھتا ہے فنی قریب تو میں تو بہت قریب ہوں نہیں بنایا انداز نہیں بنایا اللہ کہتے ہیں بندوں کا میرے ساتھ جو تعلق ہے اور میرا بندوں کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ میں اس کو کوئی واسطہ پسند نہیں کرتا حتیٰ کہ میں اتنا انتظار بھی پسند نہیں کرتا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے بندوں تک یہ بات پہنچا دیجیے نہیں نہیں میرے بندوں نے چیز نہیں پوچھا میں فوراً ان سے کہہ رہا ہوں میں اتنی قریب میں تو بہت قریب پورے قرآن میں سوال و جواب کا جو انداز ہے اس سے ہٹ کر ہے یہ جواب کیوں نہ قربان ہو جائیں ہم اپنے اللہ کا جتنی اللہ سے محبت کرے کم ہے جتنا اللہ کو یاد کرے کم ہے جتنی اللہ کی عبادت کرے کم ہے جتنا اللہ سے مانگے کم ہے اور اللہ جس حال میں بھی ہمیں رکھے ہم اس سے بس کچھ رہے یہ بھی بہت کم ہے یہ جوڑ ہے رضا بالقضا کا اور دعا کا ورنہ اگر دین کو گہرائی کے ساتھ نہ سمجھا جائے تو بس آپ تعارف لگتا ہے نا مطلب جو ہر حال میں اللہ سے راضی وہ دعا کیوں مانگے گا اور جو دعا مانگ رہا ہے وہ راضی نہیں ہے اس لیے مانگ رہا ہے اور جو سب سے زیادہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہے وہی سب سے زیادہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے آج اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں اس جوڑ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی اللہ تعالیٰ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرما دے اللہ رضا کی قدا بھی نصیب فرما دے اللہ دعا بھی ہمیں نصیب فرما دے یہ دونوں نعمتیں کب حاصل ہوتی ہیں پتہ ہے جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے اور محبت کب آتی ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے اس کی محبت آتی ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے اس کی محبت آتی ہے جس کی بات بار بار کہی جاتی ہے بار بار سنی جاتی ہے اس کی محبت آتی ہے یہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے دیر دیر تک اللہ کا دھیان جمع کر بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے تاکہ دل میں اللہ کی محبت آئے جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو رضا القضا بھی حاصل ہوگا جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو آپ بھی حاصل ہوگی جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی دعا کا ذوق بھی حاصل ہوگا اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دے اور اللہ ہم کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما دے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے کبھی ایک لمحہ آپ اللہ سے باقی نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں صرف جاگتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کرتا میں جاگتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں میں سوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں اس لیے کہ یاد کی جگہ تو دل ہے تنا معائنہ یا ولا یا نام قلبی میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا میرا دل سوتے ہوئے بھی میرا دل جاگتا رہتا ہے اور میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں اللہ یہ ان سب کو نصیب کرتا یہ نعمت اس قابل ہے کہ اس کو تمنا بنا کر ہم اللہ سے واقعے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ کرے ہماری زندگیوں میں کامل بندگی آ جائے ہماری زندگیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ اطاعت و فرم برداری آ جائے ہر وقت ہمیں اللہ کی یاد نصیب ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین دعا سے پہلے ایک اہم اعلان کرنا ہے اب انشاءاللہ تین ہفتوں تک مجلسیں سے نہیں وہ جنوری کے اخیر میں جو ہفتہ آئے گا میں دیکھ کر آپ کو بتلا لیتا ہوں تاکہ آپ حضرات نوٹ کر لیں خاص طور سے جو حضرات باہر سے تشریف لاتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور کوئی زحمت ہو اس عاجز کے مسلسل اسفار ہیں کچھ جی جنوری کی بائیس تاریخ کو انشاءاللہ جو ایک جمعران آئے گی اس میں ہوگی مجلس بائیس کو بھی ہوگی انتیس کو بھی ہوگی پھر انشاءاللہ فروری کی پانچ اس کے بعد برابر ہوتی رہے گی انشاءاللہ لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ ابھی تین ہفتے تک انشاءاللہ کوئی مجلس نہیں ہوگی لیکن جتنے احباب ہیں ان سب سے درخواست ہے ہمارے جو اپنے معمولات ہیں ان میں کمی نہ آنا چاہیے اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی طاقت میں فرم برداری میں کبھی نہ آنے پر ایسا نہ ہو کہ ہم جو سمجھیں مجلس نہیں ہو رہی تو ہم کو چھٹی مل گئی نہیں چھٹی کبھی نہیں ملتی بلکہ اس موقع کو ہم خوب یا خوب حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حضرات کی اپنی اپنی جگہ پر اگر تھوڑا سا وقت کم از کم جمعرات کا جمعے کی شب کا وقت اپنے اپنے مقام پر رہ کر فارغ کر لیں اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دوسرے دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ عبادت کر لیں کچھ زیادہ نوافل پڑھ لیں دیر تک اللہ کو یاد کر لیں کچھ زیادہ تلاوت کر لیں اور کچھ زیادہ مراقبہ کر لیں تو انشاءاللہ شاء مجلسوں کی برکت حاصل ہوتی رہے گی جمعرات کے دن اور جمعے کی شب میں جو وقت آپ فارغ کرتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں آپ یہ طے کر لیں کہ اگرچہ اجتماعی مجلس نہیں ہوگی لیکن انشاءاللہ ہمیں اس وقت کو انہی معمولات میں اور انہی مصروفیات میں گزارنا ہے تھوڑی دیر کے لیے دل سے اللہ کو یاد کر لیں ہمیں دل سے اللہ کو یاد کرنے کی مشق کرنی ہے مربع اسی مشق کا نام ہے آنکھیں بند کر لیں سب کو چکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے نہیں کہنا زبان کو تالو سے چپکا کر رکھنا ہے بس یہ نیت کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں سلسان اور اللہ صل على سيدنا محمد وعلى ادب سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں ہمارے دل بہت گندے ہیں اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرمائیے شرمندگی والے اعمال سے حفاظت فرمائیے اللہ برے دن سے بری رات سے بری بات سے بری مجلسوں سے حفاظت فرمائیے اللہ بری اللہ بری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے فرمائیے اللہ سب سے پہلے تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ اگر ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہوں کہ آپ نے معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تب بھی اللہ معاف فرما دیجیے اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیجیے ہمیں معاف کر دیجیے اللہ ہمیں معاف کرنے والا آپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے اے اللہ ہمیں اے اللہ ہم صرف آپ کے پجاری ہیں اے اللہ صرف آپ کے بھکاری ہیں اللہ ہمارا آپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے اللہ دنیا کا فقیر ایک گھر پہ جاتا ہے واپس کر دیا جائے دوسرے در پر چلا جاتا ہے وہاں پہ واپس کر دیا جائے تیسرے در پر چلا جاتا ہے اللہ ہم آپ کے گھر کے فقیر ہیں اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں اللہ آپ کے سبق کوئی دینے والا نہیں اللہ آپ کے سبق کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ سے کوئی مال مانگتا ہے کوئی دولت مانگتا ہے کوئی اولاد مانگتا ہے کوئی کاروبار مانگتا ہے اللہ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ بغیر مانگے آتا فرمایا ہے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگنے آئے ہیں اللہ آپ کی رضا مانگنے آئے ہیں اللہ آپ کی محبت مانگنے آئے ہیں اللہ آپ کی یاد مانگنے آئے ہیں اللہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ آپ ہمارے بن جائیے اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دیجیے اللہ زمین اور آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہت ناراض ہو گئے ہیں اور اللہ ہم نے کام بھی ایسے کیے ہیں آپ جتنے ناراض اور کم ہیں لیکن اللہ اللہ اپنی ناراضگی ختم کروا دیجیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیجیے ہمارے پاسن کو بھی پاک کر دیجیے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دیجیے اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دیجیے اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے اللہ ہر وقت ہر دم ہر آن اپنی یاد نصیب فرمائیے اللہ ہمارے انگ روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ اے اللہ ہم گناہ کر کر کے بہت دلیل ہو چکے اللہ گناہوں کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ تعالیٰ کی عزت نصیب فرمائیے پرور عالم ہماری مقرر کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ بندوں کے سامنے چار اللہ چار بندوں کے سامنے ہمیں دنیا کی رسوائی برداشت نہیں ہوتی اللہ قیامت کے دن تو سب ہوں گے پہلے والے بھی بعد والے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی اللہ ان سب کے سامنے اگر ہمارا نام ہے کھل گیا اللہ ہماری تنہائیاں اگر ان کے سامنے آ ہمارے چھپے ہوئے گناہ ان کے سامنے آ گئے اللہ اس دن کی ذلت کیسے برداشت ہوگی اللہ اس دن کی ذلت سے حفاظت فرمائیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ نے جیسے پردے ڈالے ہیں اللہ ایسی معاف فرما دیجیے آپ ستار بھی ہیں غفار بھی ہیں اللہ زندگی میں کبھی اپنے سیوا کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے قرض سے مرد سے علت سے ذلت سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں ہمیشہ اپنا محتاج بنا کر کے رکھیے اے اللہ تمام رضائل دور فرما دیجیے اللہ دلوں سے اندر دلوں کے اندر سے بڑائی دور کر دیجیے حسد و جلن دور کر دیجیے اللہ شہوت کی بیماریاں ختم فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ غضب دور فرما دیجیے اے اللہ بخل دور کر دیجیے اللہ ہمیں سخاوت عطا فرما دیجیے اللہ عجب اور کم سے ہماری حفاظت فرمائیے آج کی اور تواز و نصیب فرما دیجیے اے اللہ تمام رضائل دور فرما دیجیے تمام خسائل عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیجیے ظاہر کو بھی پاک کر دیجیے اللہ ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجیے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے اے اللہ اے اللہ جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں جن عادتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں اللہ وہ باتیں وہ کام وہ عادتیں ہمیں نصیب فرمائیے اے اللہ جو باتیں آپ کو ناپسند ہیں جو کام آپ کو ناپسند ہیں اے اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا علم عطا فرمائیے حضور والا عمل عطا فرمائیے فرمائیے اور اللہ حضور والی قلبی کے پیاس نصیب فرمائیے اللہ یہ بھی تو حضور کی وراثت ہے اللہ اس کو لیے بغیر کوئی حضور کا پکا وارث نہیں ہو سکتا مکمل وارث نہیں ہو سکتا اللہ علم نبوت کی عطا فرمائیے عمل نبوت کی عطا فرمائیے اللہ حضور والا درد کی عطا فرمائیے حضور والا غم کی عطا فرمائیے اے اللہ حضور کے صدقے میں ہمیں صبر عطا فرمائیے شکر عطا فرمائیے رضا دل قضا نصیب فرمائیے اے اللہ اے اللہ آخر شب کی مناجات کی لذ لذت نصیب فرمائیے اے اللہ نمازوں کا سرور نصیب فرمائیے نمازوں کا خوشو نصیب فرمائیے اے اللہ احسان والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ صفت احسان والی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ سجدوں کا سرور عطا فرمائیے ذکر کا نور عطا فرمائیے تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے اے اللہ پوری دنیا میں پوری امت کی حفاظت فرمائیے اے اللہ پوری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اور ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے پرورزگار عالم اس پورے آنے والے مجمے کو قبول فرما دیجیے اے اللہ اے اللہ جو بھی آیا ہے اے اللہ اچھی نیت لے کر آیا ہو یا صرف تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہو اللہ سب کو قبول فرما لیجیے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ اپنی محبت آتا فرما دیجیے اپنا تعلق آتا فرما دیجیے اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو بنا دیجیے اے اللہ تمام خیر مقدر فرما دیجیے ہر قسم کے شرور متن سے حفاظت فرمائیے پرور نگار عالم جو مانگا وہ بھی آتا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی آتا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے آتا فرمائیے مانگنے کا طریقہ آتا فرمائیے تو ان غریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے وہ صلی اللہ تعالیٰ خلق ہی محمد اجمعین การเ